اور مسئلہ بتانا چاہتا ہوں ایک سبز پگڑی والے جو ہے نا ان کا ایک ساری صاحب ہیں بیس سال ان کے مرکز میں مدرس رہے بیس سال بات جناب ان کے ہیں نہیں لاہور کے فیضان مدینہ میں رہے ہیں کیا نام ہے ان کا شفیق صاحب شفیق صاحب پہلی ملاقات جب ہوئی میں نے باتیں کی سننے کے بعد کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ تو سب پیٹ چال چلی گئی بھائی یہ پہلے زمانے میں جواب پرسوں چوتھ پھر آئے پرسوں چوتھ آئے تو انہیں بات کی ان کا لگتا ہے ہمیں کہ مولانا الیاس قادری صاحب جو ہیں ان کا منشور بھی یہی ہے کہ وہ کفر مخالفت کا کبھی اعلان کر دیں گے کفر کے خلاف کفر کے نظام کے خلاف کبھی یہ بس نعرہ بلند کر دیں گے ابھی گراؤنڈ بند ہے میں نے کہا یار میرا میرے چند جواب ہیں اس کے متعلق ایک جواب تو یہ ہے کہ اب تو کفر موافقت ہو رہی ہے نا کبھی حضرت صاحب کفر مخالفت کا اعلان کریں گے اب تو کفر موافقت ہو رہی ہے نا کبھی اعلان کریں گے کہا کہا جی یہ بتائیں سب پگڑی والے مرتے ہیں روزانہ یا دوسرے تیسرے چوتھے کوئی نہ کوئی دنیا میں مر رہا ہے سب پگڑی والا کہنے لگے ہاں مر رہا ہے میں نے کہا اب تک کافی مر بھی چکے ہیں کہنے لگے ہاں میں نے کہا وہ تو کفر موافقت میں مر گئے کہنے لگے ہاں تو میں نے کہا افسوس ہے حضرت اعلان کریں گے اور پیچھے قوم مر رہی ہے کفر میں جب دوسری بات یہ ہے کہ حضرت کو اپنے مرنے کا پتا ہے سب مریں گے تو حضرت کل چلے جائیں تو منصوبہ دل میں رہا حضرت کو پھر موافقت میں مر گیا تو آپ کا کیا بنے گا حضرت کا بتاؤ کہ اب قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں جب میں نے جواب دیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول کافی پانچ سات آدمی بیٹھے شیخ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو کلمہ پڑھ کر کہنے لگے یار اور میں نے پھر تفصیل منگائی میں نے کہا دیکھو جزوی دین کی بعض باتیں لوگوں کو بتانا اور بات چھپانا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے پرانے مجید میں بلغ ما الزلہ الیکٹ جو کچھ بھی اتارا گیا آپ پر اے محبوب سب کا سب پہنچا دو ہر کسی تک پہنچانا نبی کا فرض نہیں سمجھنا گیا بات کو ہر کسی تک پہنچانا فرض نہیں ہر بات پہنچانا فرض ہے کیا کہا ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب ساری دنیا میں آپ چلتے پھرتے رہے اور بندے بندے کو مل کر آپ نے تبلیغ کی آپ اپنے چند صحابہ کرام کے اندر ہی ہمیشہ رہنا پسند کیا انہیں کو دین بتایا لیکن اتنا ہے بعض کو بتایا بعض لوگوں کو بتایا کچھ کو بتایا لیکن جتنا دین تھا سب بتایا یہ آپ نے کیا کہ کچھ حصہ چھپا لیا سید عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کچھ حصہ بیان نہیں کیا چھپا دیا یا کسی کو بتایا اور ظاہر نہیں کیا سمجھنا ذرا جو دین کا حصہ ہے دین ہے یہ شریعت جو ہے شریعت اس کا حصہ کچھ کسی کو بتایا اور آگے ظاہر نہیں کیا اور میں خبردار سمجھنا وہ جھوٹا آدمی ہے اللہ فرما رہا ہے بلک کو ضلع محبوب جو اتارا سب پہنچا